تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرات علماء کرم محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں آج اس مبارک مجلس میں میں آپ حضرات سے تقوا کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جمعہ کے خطاب میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ روزوں کی فرضیت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں تقوا پیدا کیا جائے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا کتب علیکم السیام کما تتقون اے ایمان والو تم پر روز فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر روز فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ یہاں فرضیت سیام کا مقصد تقوا بتایا گیا ہے تقوا کا لفظ عربی کے لفظ وقایا سے نکلا ہے وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچانا تو تقوا کا ایک لغوی معنی ہے اور تقوا کا ایک اصطلاحی معنی ہے اصطلاحی معنی سے مراد میری اصطلاح شریعت اگر کوئی آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو سمجھو وہ تقوی اختیار کر رہا ہے لیکن اس میں ایک قابل غور بات اور اہم بات یہ ہے کہ اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا محرک سبب دنیا ہے تو اس کو تقوا نہیں کہیں گے مثلا آدمی زنا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے چوری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے شراب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے مگر اس بچانے کا محرک دنیا ہے مثلا پولیس کے خوف سے بدنامی اور رسوائی کے خوف سے قید و بند کی صعوبتوں کا تصور کرنے کی وجہ سے اگر ان تمام اسباب کی وجہ سے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچا رہا ہے مگر اس کو اصطلاح شریعت میں تقوا نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں گناہوں سے بچنے کا محرک دنیا ہے اس کو ہم احتیاط کوشی کہیں گے تقوا نہیں لیکن اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے خوف خدا کی وجہ سے تو اس کو اصطلاح شریعت میں تقوی کہتے خلاصہ یہ نکلا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے اس کا سبب اس کا محرک اگر دنیاوی ہے تو وہ تقوی نہیں احتیاط کوشی ہے لیکن کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے اور اس کا محرک خوف خدا ہے تو اصطلاح شریعت میں اس کو تقوی کہتے ہیں تقوا کے کئی مدارج ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ سب سے بڑا تقوا کیا ہے اس کے بعد تقوا کے تین مدارج ہمیں سمجھنے ہیں تقوا کا پہلا درجہ ہے حصول تقوا دوسرا درجہ ہے بقائے تقوا اور تیسرا درجہ ہے حق تقوا تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ سب سے بڑا تقوا کیا ہے حدیث پاک آپ حضرات کے گوشت گزار کر دوں حدیث اس طرح ہے حدثنا سریج حدثنا سہیل اخو ابن ابی حزم القطعی قال حدثني ثابت البناني رضي الله تعالى عنه قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الايه وما تشاءون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ربکم عز وجل انا اہل ان اتقا ان یجعل معی الہا آخر فمن اتقا ان یجعل معی الہا آخر فہو اہل لئن اغفر لہو رواہ احمد فی مسندہی یہ روایت پوری سند کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی ہے حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کون سی آیت مماتش اون اللہ اللہ و التقوی و اہل المغفرہ کہ تم نہیں چاہتے ہو مگر جو اللہ چاہتا ہے یہ تقوی والے اور مغفرت والے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب از وجل یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کا اہل ہوں لائق ہوں کہ میرے ساتھ کسی دوسرے معبود کو بنائے جانے سے بچایا جائے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے میرے علاوہ کسی کو معبود بنانے سے بچا جائے اس کا میں اہل ہوں اور جو شخص اس بات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتا تو وہ اس لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سب سے بڑا تقوی توحید ہے تقوی کا سب سے اعلی درجہ اور سب سے بڑا تقوا توحید ہے جیسا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے جی چاہتا ہے یہاں تقوا کی فضیلت پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں حدیث اس طرح ہے وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا او لعلك ان تمر بمسجدي هذا او قبري فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت فاقبل بوجهه الى المدينه فقال ان اول الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا رواه احمد في مسنده یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں ایسے ہی لائے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے تھے بڑی دور تک چلتے چلتے میرے ساتھ آ گئے معاذ سواری پر سوار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سواری کے نیچے نیچے چل رہے ہیں معاذ سوار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ان کے ساتھ چل رہے ہیں معاذ اترنا چاہ رہے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں بیٹھے رہا جب جدا ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے معاذ جا تو رہے ہو لیکن شاید اس کے بعد تم سے میری ملاقات نہ ہو سکے اور جب تم آؤ تو میری اس مسجد کے پاس سے گزرو یا میری قبر سے گزرو شاید اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو یہ سنتے ہی حضرت معاذ ابن جبل زار و قطار رونے لگے فبکا معاذ جشان لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا تصور کر کے حضرت معاذ زار و قطار رو پڑے کہ ابھی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں اب اس کے بعد آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا اب میں کہاں ملوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تصور کر کے اسارو قطار رونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور مدینہ کی طرف اپنا رخ کیا فاق بلا بے وجیل المدینہ اور اس کے بعد حضرت معاذ سے یہ کہا گھبراؤ نہیں ان اول المتقون من کانو حیث کانو قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے میرے ساتھ ہوں گے جو تکوا والے ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا تکوا ہوگا وہ جہاں کے بھی رہنے والے ہوں اور جو بھی ہوں من کانو وہ حیث جو بھی ہوں اور جہاں کے بھی رہنے والے ہوں سب سے زیادہ قریب میرے قیامت کے دن متقی لوگ ہوں گے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر قیامت میں نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں رہنا ہے ہمیں تقوا کی زندگی بسر کرنی ہوگی تقوا اختیار کرنا ہوگا یہ تقوا کی فضیلت کے اوپر ایک بہت ہی پیاری اور بڑی اچھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی آج سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے اور سب سے زیادہ ضرورت انسان کو کس چیز کی ہے وہ سمجھ لیں سب سے زیادہ ضرورت انسان کو نجات کی ہے کہ نجات کیسے ملے اور اس کے بعد سب سے زیادہ ضرورت انسانوں کو اتحاد کی ہے بات سمجھ میں آئی سب سے زیادہ ضرورت انسان کو نجات کی ہے کہ مجھے نجات کیسے ملے اور انسان کی دوسری طلب یہ ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ اتحاد کیسے ہو اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے اندر یہ بتا دیا کہ نجات کا دار و مدار دو اصولوں پر ہے اور اتحاد کی بقا بھی انہی دو اصولوں پر ہے اتحاد باقی رہے گا انہی دو اصولوں کے پیش نظر جو ان دو اصولوں کو برتے گا وہ متحد رہے گا اور نجات جنہیں چاہیے وہ ان دو اصولوں کو اپنی زندگی میں لائیں وہ دو اصول کیا ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون پہلی چیز تقوی ہے یہ پہلا اصول ہے نجات کا اور دوسرا وا تسم و بےحبل والا تفر علماء جب تقریر کرتے ہیں تو بات یہاں سے شروع کرتے وا تسم اللہ جمیا حالانکہ یہ آدھی بات ہے انہیں بات پہلے سے شروع کرنی چاہیے یا یادین اللہ سے یا یادین اللہ یہ نجات کا پہلا اصول ہے اور دوسرا اصول وا تسم بحبل اللہ جمیا قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو یہ نجات کا دوسرا اصول ہے تو نجات کے دو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور احتسام بحب اللہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنا ان دو چیزوں کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے اگر کسی کو نجات چاہیے تو تقوی اختیار کرے اور قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لے نجات مل جائے گی اور اتحاد بھی انہی دونوں اصولوں کو سامنے رکھ کر کے برت کر کے ممکن ہوگا اگر ان دو اصولوں کو چھوڑ دیا جائے کبھی اتحاد نہیں ہوگا آج غور سے دیکھیے مسلمان جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اس تفرق تہذب تشدد افطراک پرا گندگی ان کے اوپر اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہی دو چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہے ایک تو تقوا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے اور دوسرے انہوں نے قرآن مجید اور احادیث رسول کو پسے پش ڈال دیا ہے چھوڑ دیا ہے احتسام بے اللہ بھی نہیں ہے اور تقوا بھی نہیں ہے اب یہ دو چیزیں جو اتحاد کے دو اصول تھے ان کو جب مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے تو اتحاد کیسے ہو سکتا ہے تو نجات چاہیے تو انہی دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا تقوا اور احتسام بحب اللہ اور اگر اتحاد مطلوب ہے تو انہی دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا تقوا اور احتسام بحب اللہ اور ولا تفرقو کہہ کر کے تو قرآن حکیم نے ایک عجیب بات فرما دی کہ تفرقہ بازی ختم ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ دو اصول تم لوگوں نے پیش نظر نہیں رکھے تو یوں کہا گیا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا پہلے دو اصول بتائے گئے نجات کے اتحاد کے دو اصول بتائے گئے اور پھر ولا تفرقو کہہ کر کے بتایا گیا کہ تفرقہ بازی ختم ہو ہی نہیں سکتی اگر تمہارے دلوں میں تقوی نہیں ہے اور تم اگر قرآن و حدیث کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو فرقہ پرستی کے اوپر اگر نگاہ ڈالی جائے تو نمایاں چیز یہی نظر آئے گی تقوی نہیں ہے اور قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھاما نہیں گیا ہے ورنہ قرآن و حدیث کی توضیح تعبیر اس کے فہم میں اختلاف ممکن ہے ایسا اختلاف تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوا ہے لیکن اس اختلاف کے باوجود وہ گروہوں میں نہیں بٹے اختلافات ہوئے لیکن اس اختلافات کے باوجود وہ گروہوں میں نہیں بٹے کیوں اختلاف کے باوجود ان کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت تبدیل نہیں ہوا تھا محور اطاعت اور مرکز عقیدت وہ تبدیل نہیں ہوا تھا مرکز اطاعت جناب محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اور محور عقیدت قرآن و حدیث اختلاف کے باوجود ان دونوں مراکز اور محوروں سے الگ نہیں ہٹے تھے لہذا وہ گروہ بندیوں میں نہیں بٹے آج غور کریں تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ جب سے شخصیات کے نام پر مختلف دبستان فکر مارز وجود میں آئے اپنے اپنے اماموں اور اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کے آرا اور اقوال اور ان کے استحادات اور ان کی فکر کو اولین حیثیت کر کے قرآن اور حدیث کو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو انہوں نے ثانوی حیثیت دے دی اسی وجہ سے افتراق کا المیہ عالم اسلام میں ظہور پذیر ہوا ورنہ اختلاف تو فطری ہے اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی ہوا لیکن اختلاف کے باوجود مرکز اطاعت اور محور عقیدت چینج نہیں ہوا یہاں محور عقیدت مرکز اطاعت چینج ہو گیا مرکز اطاعت اب نبی نہ رہ کر کے امام ہو گئے ہیں اور محور عقیدت قرآن و حدیث نہ ہو کر کے فقہ ہو گئی ہے اسی سے افتراق کے علمیہ کا ظہور ہوا ورنہ اختلاف تو فطری ہے اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی تھا مسائل میں لیکن وہ گروہوں میں کیوں تقسیم نہیں ہوئے اس لیے کہ اختلاف کے باوجود مرکز اطاعت اور محور عقیدت کبھی چینج نہیں ہوا اس بات کو اچھی طرح نگاہ میں رکھیے تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ نجات کے دو اصول اتحاد کے دو اصول تقوا اور احتسام بحب اللہ ان کے بغیر نہ نجات ممکن ہے اور نہ ان دونوں کے بغیر اتحاد ممکن ہے تقوا کے درجات کیا ہیں تقوا کے تین درجات ہیں تقوا کے تین مراتب ہیں پہلا مرتبہ ہے حصول تقوا یہ بہت ساری نیکیوں کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے خاص طور سے رمضان کے روزوں کے ذریعے بہت ساری نیکیوں سے تقوا حاصل ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ تقوا حاصل ہوتا ہے رمضان کے روزوں کو برت کر کے تو پہلا مرتبہ ہے حصول تقوا کا آپ نیکیاں بہت زیادہ کیجیے رمضان کے روزے اچھی طریقے سے رکھیے آپ کو تقوی حاصل ہو گیا کسی چیز کا حاصل ہو جانا ہی کافی نہیں ہے آپ کو تقوی مل گیا اب دوسرا اسٹیپ کیا ہے دوسرا مرتبہ کیا ہے بقائے تقوی تقوی کو باقی رکھنا حصول تقوی ہو گیا تقوا آپ نے حاصل کر لیا رمضان کے روزوں کے ذریعے یا بہت ساری نیکیاں کر کے اب وہ گوہر نایاب آپ کو جب مل گیا وہ قیمتی چیز جس کا نام تکوا ہے وہ آپ کو حاصل ہو گئی اب دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کو باقی رکھیے یہ ہے بقائے تکوا جو تکوا کا دوسرا اسٹیپ ہے تکوا کا دوسرا مرتبہ ہے تکوا کا دوسرا درجہ ہے یہ باقی کیسے رہے گا صحبت سے اچھی صحبتیں اختیار کرو تب تکوا باقی رہے گا غلط صحبتوں میں پڑو گے تکوا ہاتھ سے کھو دو گے دلیل دلیل ابھی پیش کرتا ہوں پہلے ایک بات بتا دوں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو تقوی کے بعد وہ ما صادقین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بقائے تقوی کے لیے صحبت صادقہ ضروری ہے اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے ورنہ اتق اللہ کے بعد وہ نہ کہا جاتا بقائے تقوا کے لیے صالحین کی اور اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے تاکہ وہ تمہاری تربیت کریں علماء کی صحبت اختیار کیجئے علماء سے مسائل معلوم کیجئے علماء سے قرآن و حدیث کی تعلیم لیجئے جب علماء کی صحبت اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے اس صحبت کے اختیار کرنے کی وجہ سے تقوا باقی رہے گا ورنہ تقوا حاصل ہو کر کے بھی ہاتھ سے نکل جائے گا یہ قرآن کی آیت تھی بقائے تقوا کے ثبوت میں اب ایک حدیث پاک لے لیجئے حدیث پاک تقریباً ڈیڑھ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے جی چاہتا ہے پوری حدیث پڑھ دوں حدیث اس طرح ہے وان ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسال عن عالم اهل الارض فدل على راهب فاتاه فقال انه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بهم أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نسف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جا تائبن مقبلا بقلبه وقالت العذاب انه لم يعمل خيرا قط فاتاهم ملك في صوره ادمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا بين الارضين فإلى ادنا فیلا فإلى ہاں كان نا فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما رآه الموت صدری رواہ مسلم فی کتاب الوسیع حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الوسیت کے اندر لائے پوری روایت میں نے ریفر کر دی ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوم میں ایک آدمی تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے قتل تسعن و تسعین نفسن ننانوے قتل کیے تھے اس کے بعد اسے اپنے گناہوں پر پشتاوا ہوا ندامت ہوئی میں نے کتنے لوگوں کو مار ڈالا ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے عن عالم بتایا گیا کہ اس نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے لوگوں نے غلط رہنمائی کی اس نے عالم کے بارے میں پوچھا تھا وہاں پیر کے پاس بھیج دیے فد اللہ راہب ایک راہب کے پاس بھیج دیے صوفی کے پاس بھیج دیے صوفی تو غلط مسئلہ بتانے والا والا اسے کیا معلوم ہوتا ہے شریعت کیا ہے آیا صوفی صاحب کے پاس فہتا ہو صوفی صاحب نے کہا ہو سکتا ہے کچھ نظر و نیاز لے کر کے آیا ہو جا کیا بات ہے بیٹا کہا کہ حضرت ایسا ہے میں نے ننانوے قتل کیے ہیں مسئلہ یہ پوچھنے آیا ہوں آپ سے میرے لیے توبہ ہے من توبہ کہا ہاں، خبیص کہیں میرا کمرہ تو نے ناپاک کر دیا چل یہاں سے کہ اچھا میرے لیے توبہ نہیں ہے تلوار نکالی فقط مل الکم میتن ننانوے قتل کیے تو سو کی عدد پوری کر لی میتن اس کو قتل کر کے سو کی عدد پوری کر لی اس کے بعد اسے احساس ہوا یہ خالی پیر ہی تھا صوفی تھا لگتا ہے اس کو کچھ علم نہیں تھا آ کر کے لوگوں سے پوچھا ارے بھائی سب سے بڑے عالم کے بارے میں مجھے بتاؤ صوفی کے پاس مت لے چلو عالم کے پاس بتاؤ عالم کے پاس جاؤں میں عالم کو بتاؤ اللہ عالم بتایا گیا کہ فلاں عالم آدمی کے پاس چلا جاؤ وہ عالم ہے آیا کہا کہ بیٹے کیسے آنا ہوا کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ ننانوے تو قتل میں نے کیے تھے ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا فتوا پوچھنے کے لیے کہ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں ہے انہوں نے کہا میرے لیے توبہ نہیں ہے تو ان کو بھی قتل کر کے میں نے سو کی عدد پوری کر لی ہے قتل او می نفس سو کی عدد پوری ہو گئی سو آدمی کو انہوں مار ڈالا ہے اب یہ پوچھنا ہے آپ سے اگر میں توبہ قبول کروں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے گا قال نام کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی اب بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے شرط یہ ہے کہ توبہ کر لے تو توبا کون تیرے درمیان اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے کہا کہ اب میں میں توبہ کرتا ہوں اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے لیکن دیکھو جس ماحول میں تم رہ رہے ہو وہ ماحول ٹھیک نہیں ہے یہ تقوی جو تم نے اختیار کیا ہے جو تم نے توبہ کی ہے ہو سکتا ہے اس غلط ماحول میں جس میں اب تک تم رہ رہے تھے اس میں جانے کے بعد پھر تمہارے ہاتھ سے تقوی نکل نہ جائے تو اب ایسا کرو انتلیکلا اور دقت آ وقت فلاں فلاں جگہ پر چلے جاؤ فلاں فلاں گاؤں میں چلے جاؤ کیوں فین نبیم انا سیابون اللہ وہاں بڑے اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں فابود اللہ ہم وہاں اسی سرزمین میں اسی گاؤں میں رہ کر کے ان نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا والا ترج الاردک اپنی سرزمین میں کبھی مت لوٹنا فین ارد سوئن وہ غلط زمین ہے وہ گناہ والی زمین ہے بری زمین ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماحول اگر خراب ہو تو ماحول کا اثر آدمی کی طبیعت کے اوپر پڑتا ہے ماحول سے مزاج بدل جاتے ہیں آدمی کی طبیعت بدل جاتی ہے آدمی کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے انداز فکر بدل جاتا ہے لہذا غلط صحبتوں سے استراب کرنا ضروری ہے صحبت کے اوپر بحث تو ابھی کروں گا میں پہلے یہ بتا دوں اس کا انجام کیا ہوا اس عالم کے بتانے پر وہ اس سرزمین کی طرف چلا فن طلقہ اس سرزمین کی طرف چلا جہاں نیک لوگ تھے جن کے ساتھ رہ کر کے اسے عبادت کرنی تھی جن کی صحبت میں رہنا تھا فن دسفت طریق ابھی آدھے ہی راستے میں آیا تھا کہ اتاح الموت موت کا فرشتہ آ گیا روح نکال لی اس کی اب ملائی کے رحمت اور ملائی کے عذاب دونوں کے دونوں آ گئے ملائی کے رحمت کہا ہم لے جائیں گے اس کی روح کو ملائی کے نے کہا کہ ہم اس کی روح کو لے جائیں گے ملائک رحمت نے یہ دلیل دی کہ اس نے توبہ کر لی تھی اور توبہ کے بعد یہ اچھے اعمال کی نیت کرنے کے بعد یہ اس سرزمین میں جا رہا تھا جس میں اچھے لوگ تھے توبہ کرنے کے بعد اچھے اعمال کی نیت کر کے یہ جا رہا تھا یہاں توبہ بھی پائی گئی اور اچھے اعمال کی نیت بھی پائی گئی مقبلم قلب ہی اللہ اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا تھا اور توبہ کر چکا تھا لہذا ہم لے جائیں گے ملائی کے آداب نے یہ دلیل پیش کی اس نے تو ایک نیکی بھی نہیں کی ہے اس نے تو ایک نیکی بھی نہیں کی ہے اب تک تو سارے گناہ ہی کرتا رہا ننانوے کو قتل کیا تو ایک صوفی کو بھی مار دیا اس نے ابھی تو ایک نیکی بھی اس نے نہیں کی لہذا ہم لے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو بصورت آدمی ان کے درمیان فیصل بنا کر کے بھیجا تم ہمارے درمیان حکم بن جاؤ اور فیصلہ کر دو کون لے جائے فرشتے نے فیصلہ یہ کیا ناپ لو تیسو بین الارضین دونوں زمینوں کے درمیان فاصلے کو ناپ لو فیلا ایتہما ادنا کا ادنا فل جس زمین کی طرف بڑھا ہوا پایا جائے اسی زمین کی طرف مان کر کے اس کے اوپر حکم لگا دیا جائے فرشتوں نے زمین ناپی تو دیکھا کہ جس سرزمین کی طرف جا رہا تھا وہ اپنی سرزمین کے مقابلے میں اس کی طرف اس کا بدن زیادہ تھا ملائی کے رحمت نے کہا ہم اسے لے جائیں گے اور ملائی رحمت اس کو لے کر چلے گئے کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے لگا تو اتنی تڑپ تھی اچھے لوگوں کی صحبت میں جانے کے لیے اور اچھی سرزمین میں کہ وہ اپنے سینے کے بل اس سرزمین کی طرف لیٹ جو ہے لیٹ کر کے چل رہا تھا کوشش کر رہا تھا کہ اور آگے بڑھ جاؤں اور آگے بڑھ جاؤں ایسی تڑپ ہونی چاہیے توبہ کے بعد نیک آم کرنے کی تب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دے گا قتل کتنا بڑا گناہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ننانوے کیا سو آدمیوں کے قاتل کو معاف کر دے شرط یہ ہے کہ جس طرح اس آدمی نے توبہ کی ہے اور نیکی کا جو جذبہ لے کر کے وہ نیکوں کی سرزمین کی طرف چلا تھا وہ جذبہ اس کے دل کے اندر پایا جائے مرتے مرتے وہ سینے کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ رہا ہے کہ اس سرزمین کی طرف تھوڑا اور آگے بڑھ جائے یہ جذبہ ہو نیکیوں کا توبہ کے بعد تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا چاہے اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو سب سے بڑا تقوا توحید تقوا کے تین مدارج پہلا درجہ ہے حصول تقوا جو نیکیوں اور خاص طور سے رمضان کے روزوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے حصول تقوا کافی نہیں ہے جب تک کہ بقائے تقوا نہ ہو بقائے تقوا کے لیے صحبت صالحہ ضروری ہے اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے غلط ماحول سے کنارہ کشی ضروری ہے سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک لطیفہ ایک حکایت ان کی میں نے گلستا میں پڑھی حکایت اس طرح ہے گلے خوشبو در حمام روزے رسی دس دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی ازبوئے دلاوی تم مستم وہ گفتہ من گلے بودم ولیکن مدت دم و جمال مدت بابل نشستم جمالے ہم وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم سادی فرما رہے کہ میں اپنے ایک دوست کے ہاں گیا تو مجھے نہانے کی ضرورت تھی تو میرے دوست نے کہا یہ حمام ہے اور یہ مٹی ہے پہلے تو اس طریقے کے صابن وغیرہ نہیں تھے جیسے آج کل پائے جاتے ہیں مٹی وغیرہ سے لوگ نہاتے تھے لیکن خوشبودار مٹی تھی وہ خوشبودار مٹی لے کر کے غسل خانے میں نہانے کے لیے گھسے اور جب انہوں نے پانی ڈال کر کے بدن پر اس مٹی کو جو بطور صابن تھی اس کو جب ملنے لگے تو اس مٹی سے خوشبو آنے لگی تو سادی کہتے ہیں کہ میں نے رک کر کے اس مٹی سے پوچھا بدو گفتم کی یا آبیری کی ازبو دلاوے دے تو مستم میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ مشک ہے یا آبیر ہے تو تو مٹی نہیں لگتی اس لیے کہ میں تیری دلاوے اس خوشبو سے مست ہو گیا ہوں تو مٹی کہنے لگی گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم مٹی کہنے لگی میں تو ایک ناقص حقیر اور ناچیز مٹی تھی لیکن میں مدتوں پھول کی صحبت میں رہی ہوں جمال ہم نشین درما نفر کرد وگرنا من ہما خاکم کی ہستم میرے ہم نشین کے میرے دوست کے جمال نے خوبصورتی نے میرے اندر اثر کر دیا وگرنا میں وہی مٹی کی مٹی ہوں تو صحبت کا اثر صرف انسانوں کے اوپر نہیں پڑتا بے جان چیزوں کے اوپر بھی صحبت کا اثر پڑتا ہے سادی نے ایک اور بات کہی ہے جی چاہتا وہ بھی پیش کر دوں کہتے پسرے نوح با بدا بنشست خاندان شد سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شد نو علیہ السلام کے لڑکے کنان کی صحبت بری ہو گئی تو اس کی نبوت کا خاندان گم ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آیا ڈبو دیا گیا اور اصحاب کہف کا کتا نجس جانور چند لوگ اچھے نوجوان چند دن اچھے نوجوانوں کی صحبت میں رہا آدمی ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کئی بار کیا وہ کل بہم سے تم زیرا بل زیراسیم کل بہم کل بہم کل بہم کئی بار اس کتے کا ذکر فرمایا اصحاب کہف تین تھے چودہ ان کا کتا لوگ کہتے ہیں پانچ سے چھٹا ان کا کتا لوگ کہتے سات سے آٹھواں ان کا کتا اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی بار اس کتے کا ذکر فرمایا ہے صحبت ہی کا اثر ہے تو حصول تقوا کے بعد بقائے تقوا ضروری ہے حق تقوا کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے اللہ نے کیا فرمایا تقل اے ایمان والو تقوا اختیار کرو جیسا کہ تقوا کا حق ہے اچھا اللہ کا تقوی تو سمجھ میں آیا لیکن یہ حق تقوی کیا ہے اتق اللہ یہ تو سمجھ میں آیا حق تو کہتے ہی یہ حق تقوی کیا ہے حق تقوی کی تفسیر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے روایت روایت اس طرح ہے وان عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق الله حق تقاتی ان يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى ابن مردویہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا مرفون ہے روایت یہ روایت مرفون ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی آیت کا یہ ٹکڑا اتق اللہ حق تقاتے ہی اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی ایسا ہونا چاہیے کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے تو حق تقوی کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا حق تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی جائے کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا شکریہ ادا کیا جائے کبھی نہ شکریہ نہ کی جائے اور اس کا ذکر کیا جائے کبھی اسے بھولا نہ جائے تو اطاعت کی جائے کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا شکر ادا کیا جائے کبھی ناشکری نہ کی جائے اس کو ہمیشہ یاد کیا جائے کبھی اس کو بھولا نہ جائے یہ ہے حق تقوا اس کو ایک مثال سے میں واضح کروں ایک صاحب کے بچے کی شادی ہو رہی پہلی شادی ہے گھر میں جہیز کے مطالبے ہو رہے ہیں ماں کہہ رہی ہے کہ ایک ہی تو بیٹا ہے اور اس گھر میں پہلی شادی ہو رہی ہے ساری تمنائیں دل کی اب نکال لینا ہے اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی ناک کٹ جائے گی قرآن حکیم بولتا ہے ناک کٹوا لو مگر سنت کا کوئی تقاضا پامال نہ ہو اللہ کا کوئی حکم سنگ دلی سے پامال نہ ہونے پائے ناک کٹوا لو مگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو غالب رکھو یہ ہے حق تقوی آج کون ایسا کرتا ہے ناک نہ کٹنے پائے اس ناک نہ کٹنے کی راہ میں سنت کے کتنے تقاضے پامال ہو جائیں توحید کے کتنے تقاضے پامال ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے حکام و فرامین ہم بے درجی سے کچل دیں اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ناک اونچی رہے اللہ فرما رہا ہے حق تکوا یہ ناک کٹوا لو مگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اوپر رکھو غالب رکھو یہ ہے حق تکوا ایسا زندگی کے ہر معاملے میں کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں مغلوب ہو رہی ہو وہ چیز چھوڑ دو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہمیشہ غالب رکھو یہ ہے حق تکوا مختصر لفظوں میں ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے زندگی کا کہ چاروں طرف مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ سازشیں عالمی پیمانے پر ہو رہی ہیں ان سازشوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے قید چالو ہے قید جس کو ہم اردو میں سازش بولتے ہیں قرآن حکیم کی زبان میں اسے مکر کہتا ہے اور یا قید کہتا ہے قرآن حکیم کہتے ہیں کہ تمام سازشوں کو اگر دشمنوں کے بیکار کرنا ہے اور ان کے ضرر سے بچنا ہے کہ ان کی سازشیں کچھ نہ کر پائیں تمہارا تو دو کام کرنے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَزُرُّكُمْ شَيْئًا اگر تم صبر کرو اور تقوی اپنی زندگی میں لے آؤ تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کے سازش کر لیں تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا کتنا آسان نسخہ بتا دیا گیا ہے سازشیں کرتے رہے لوگ سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی اگر تمہاری زندگی میں صبر اور ہو یہ میرا قول نہیں کسی اور کا قول نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے اللہ کا فرمان ہے وہی ان تصور کئی دھوم شیا یہ ایک سلکتا ہوا مسئلہ ہے دوسرا برننگ ٹاپک ہے زندگی کا روزی کا روزی ہر آدمی روزی کے پیچھے پریشان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک نسخہ بتا رہا ہوں وہ نسخہ تم اپنی زندگی میں لے آؤ روزی کا مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو تمہاری روزی کا مسئلہ بھی ہم حل کیے دیتے ہیں شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو سورہ طلاق کو آغاز سے پڑھیے اس کے بعد تقوا کا بیان دیکھیے توکل کا بیان دیکھیے اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ دیکھیے اور ایسی جگہ سے روزی دینے کا وعدہ کر رہا ہے جہاں سے آدمی کو گمان بھی نہیں ہوگا شرط یہ ہے کہ آدمی تقوا اختیار کرے تو یہ جو دو سلگتے ہوئے زندگی کے مسائل ہیں ان کا حل صرف اور صرف تقوا میں ہے یہ قرآن حکیم کا بیان ہے یہ قرآن حکیم کا بیان ہے اب آخری پہلو رہ گیا کہ میں تقوا کو اور اچھی طرح سمجھا دوں اور اچھی طرح سمجھا دوں دیکھو کسی میلے کچیلے کپڑے کو جب رنگنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے اسی میلے کچیلے کپڑے کو رنگ میں ڈال دیتے ہیں نہیں میلے کچیلے کپڑے کو پہلے صابن اور سوڈے سے دھل کر کے صاف کیا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد استری کر دیا جاتا ہے یہ مرحلہ ہے ایمان کا کفر کی غلازت دل سے نکل گئی ایمان آ گیا یہ پہلا مرحلہ ہے میلے کچیلے کپڑے کو صابن اور سوڈے سے دھل دیا گیا پریس کر دیا گیا سکھا کر کے یہ مرحلہ ہے ایمان کا یہ میلا کچیلا کپڑا کیا ہے شرک ہے بدات ہے کفر ہے دل سے نکل گیا یہ میلا کچیلا کپڑا کیسے صاف ہوا دل کا ایمان کے ذریعے ایمان صابن اور سوڈے کی طرح یہ پہلا مرحلہ ہے ایمان کا اچھا اب کپڑا صاف ہو گیا استری کر دیا گیا اب دوسرا مرحلہ کیا ہے اس کپڑے کے اوپر بوٹے بنائے جاتے ہیں نقش و نگار بنائے جاتے ہیں پھول پتیاں بنائی جاتی ہیں برابر قسم قسم کی پھول پتیاں ہوتی ہیں اچھا یہ مرحلہ ہے اسلام کا حج روزہ زکات نماز وغیرہ یہ بیل بوٹے ہیں اس کپڑے کے اوپر غور کیجئے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیزیں ہیں ایک ہی چیز میں موجود ہے اسی کپڑے میں دیکھ لو آپ کپڑا صاف ستھرا ہو گیا ایمان آ گیا اور اس پر بیل بوٹے بنا دیے گئے تو اسلام آ گیا مختلف قسم کے بیل بوٹے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی عبادتیں بھی ہوتی ہیں روزہ اس کی الگ ایک اس کا ایک الگ طریقہ ہے نماز اس کا ایک الگ طریقہ ہے حج اس کا ایک الگ طریقہ ہے زکات ایک الگ طریقہ ہے جیسے کپڑوں کے اوپر مختلف قسم کے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں مختلف قسم کے گلبوٹے بنائے جاتے ہیں یہ اسلام ہے گلبوٹے نقش و نگار تزئین و آرائش یہ دوسرا مرحلہ ہے یہ مرحلہ اسلام کا مرحلہ ہے اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے اس کے رنگنے کا کسی لطیف رنگ میں رنگا جائے دلاویز رنگ میں اس کو رنگا جائے تاکہ یہ جو بیل بوٹے کپڑے کے اوپر بنے ہوئے ہیں یہ اور زیادہ نمایاں ہو جائیں کپڑا اور خوبصورت ہو جائے ورنہ کپڑے کو آپ نے دھل دیا صاف کر دیا گل بوٹے بھی بنا دیے لیکن اگر اسے رنگا نہ جائے لطیف رنگ میں تو کپڑا اچھا نہیں لگتا تو یہ جو آپ نے لطیف رنگ میں کپڑے کو رنگا ہے یہ رنگنا احسان ہے کسی چیز کو اچھی طریقے سے کرنا پہلا مرحلہ ہے ایمان کا دوسرا مرحلہ ہے اسلام کا اور تیسرا مرحلہ جو رنگائی کا ہے لطیف رنگ میں یہ مرحلہ ہے اخلاص کا اور احسان کا اچھا کبھی رنگنے میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے اگر رنگنے میں بے احتیاطی ہو جائے تو کپڑا مکمل خراب ہو جاتا ہے اس احتیاط کا نام تقوی ہے پورا کپڑا خراب ہو جاتا ہے اسلام بھی خراب ہو جاتا ہے احسان بھی خراب ہو جاتا ہے اور ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے پورا کپڑا ہی خراب ہو جاتا ہے اگر بے احتیاطی سے رنگا جائے احتیاط سے رنگنے کا نام تقوا ہے اس احتیاط کا نام تقوا ہے اس کو ایک اور مثال سے واضح کروں ایک بہترین موٹر کار ہے اس میں ایک بیٹری ہوتی ہے بیٹری کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی برابر بیٹری ایمان ہے ایمان کے بغیر دین کی گاڑی تو چل ہی نہیں سکتی جس طرح کسی خوبصورت گاڑی کے اندر بیٹری کا ہونا ضروری ہے چلنے کے لیے یہی حال دینی زندگی میں ایمان کا ہے گاڑی تصور میں رکھیے بیٹری ایمان ہے اچھا اس کے جتنے بھی پرزے ہیں اسٹیئرنگ ویل ہے سیٹیں ہیں بونٹ ہے پوری باڈی ہے پہیے ہیں ویل ہیں ساری چیزیں یہ ساری کی ساری اسلام ہے دیکھو ہر ایک کی شکل مختلف ہے روزہ نماز حج زکات پہیا الگ ہوتا ہے بونٹ الگ ہوتا ہے باڈی کا حصہ ایک الگ ہوتا ہے تو یہ اسلام ہے چلو بیٹری ہم نے رکھ دی باڈی بھی بنا دی ساری چیزیں آ گئی اگر کلر بہترین نہ ہو کوئی خریدے گا یہ کلر جو ہے گاڑی کے اوپر یہ احسان ہے برابر تو ایمان یہ بیٹری گاڑی کی پوری باڈی ہے اسلام اور اس کے اوپر رنگ و روغن خوبصورت رنگ یہ احسان اور اخلاص ہے اور تقوا کی حقیقت بریک ہے بریک گاڑی کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو گاڑی کی بیٹری کتنی اچھی کیوں نہ ہو اس کے اوپر رنگ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اس کی باڈی کتنی اچھی کیوں نہ ہو بریک اگر خراب ہے تو گاڑی بھی تباہ ہو جائے گی بیٹھنے والا بھی تباہ ہو جاتا یہی حیثیت اسلام میں تقوا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقوا پیدا فرمائے رب العالمین